وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ميتم ميتم إسرائيم بھائيو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ شاء اللہ جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر چودہ کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر چودہ نکال لیجئے پیارے اور محترم اسرائی بھائیوں آج ہماری اس مشق میں اور اس سبق نمبر چودہ میں بالخصوص جس چیز کی مشق ہے وہ ادوام کا قاعدہ ہے جیسا کہ ہم نے سبق نمبر تیرہ میں پڑھا سبق نمبر بارہ میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیکھے نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم کی علامت ہو یعنی نون کے اوپر سکون بشکل جزم ہو جو ڈال نما شکل ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں اور یہ حرف کے اوپر آتی ہے یہ اگر نون کے اوپر اگر یہ علامت ہوگی تو اسے نون ساکن کہیں گے اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے تو پیارے محترم اسرائیم بھائیو نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا اور ادغام کا معنی کیا ہے داخل کرنا ادغام کا معنی کیا ہے داخل کرنا نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں کتنے قاعدے چار قاعدے یہ چار قاعدے ذہن نشیں کر لیجئے اور بالکل یاد کر لیجئے کیونکہ تلاوت کے دوران یہ قواعد بار بار آتے ہیں اور ان قواعد کی پہچان ہم مدنی قاعدے میں کر رہے ہیں کیونکہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے اور بنیاد کو ہم جتنا مضبوط کریں گے انشاءاللہ اللہ اس قدر جو ہے تلاوت کے دوران جو خامیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح ممکن ہوگی تو محترم اسرائیم بھائیوں نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے چار قاعدے ہیں اظہار اخفا ادغام اور اقلاب اظہار اظہار کا معنی ظاہر کرنا جو کہ ہم نے سبق نمبر تیرہ میں پڑھا سبق نمبر بارہ میں ہم نے اس کی مشق کی اور اخفا کا قاعدہ بھی ہم نے سبق نمبر بارہ میں اس کی مشق کی تھی تو اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا اظہار کا معنی ظاہر کرنا اور جہاں اظہار کا قاعدہ لگے گا وہاں غنہ نہیں ہوگا وہاں غنہ نہیں ہوگا ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے ان امتا اب ان میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ان امتا آئن ہے عین حروف حلقی میں سے لہذا یہاں غنہ نہیں کریں گے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حروف حلقی کتنے ہیں چھ ہیں ماشاءاللہ حروف حلقی چھ ہیں حمزہ آئین خا نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجیے اب دوسرا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہے اخفا کا معنی ہے چھپانا اخفا کا معنی کیا ہے چھپانا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حروف اخفا کتنے ہیں پندرہ یہ حروف خاص طور پہ یاد رکھ لیں چھ حروف حروف حلقی یاد کر لیجئے اور پندرہ حروف حروف اخفا یاد کر لیجئے یہ سارے حروف انہی حروف سے تعلق رکھتے ہیں جو ہم نے حروف حروف تہجی پڑھے حروف مفردات پڑھے سبق نمبر ایک میں یہ انتیس حروف ہی میں سے یہ حروف ہیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اقفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے جیسے تم انتا یہ چھپ رہی آواز اور ظاہر کیا انتا ان فرق محسوس کر رہے ہیں نا تو انتا یہ اقفا کا غنہ ہے یعنی ناک میں آواز کو ہم نے چھپایا ناک میں آواز کو ظاہر نہیں کیا وہ دوسرا غنہ جیسے نون میں مشدد کا ان ان اب اس کو پڑھیں گے تو یہ چھپ گئی آواز جو کہ درست نہیں تو ان یہ نون ناک میں آواز کو ہم نے ظاہر کیا اور اقفا جب بھی کریں گے تو آواز ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار چھپائیں گے تم تم ان کن ایک دم ظاہر ہو گیا تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ حروف اخفا میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کے ساتھ غنہ کریں گے یعنی آواز میں آواز ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور غنہ کریں گے یہ دو قاعدے نون ساکن اور تنوین کے ہم نے اظہار اور اخفاء کے ہم نے سیکھے اور اس کی ہم نے سبق نمبر بارہ میں مشق بھی کی اب آج سبق نمبر چودہ میں جس قاعدے کی مشق ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے کون سا قاعدہ ہے تیسرا قاعدہ اظہار ہم نے سیکھا اخفا ہم نے سیکھا اب یہ تیسرا قاعدہ ہے اور اس کا نام ہے ادغام ادغام کا معنی ہے داخل کرنا ادغام کا معنی کیا ہے داخل کرنا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے ادغام کی جو حروف ہیں ادغام جن حروف کی وجہ سے آتا ہے یہ قاعدہ لگتا ہے وہ حروف ہیں چھ ان حروف کو کہتے ہیں حروف یار ملون اور جو ان کا نام ہے مجموعہ ہے یہی حروف ہیں حروف یار ملون یعنی یا را میم لام نون یہ چھ حروف یار ملون یہ چھ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام ہوگا وہاں کیا کریں گے ادغام کریں گے اور ادغام کا معنی ہے داخل کرنا یعنی ایک ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کریں گے جو ساکن حرف جو داخل کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مدغم کیا کہتے ہیں مدغم جسے داخل کیا جائے مدغم اور جس میں داخل کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں مدغم فی مدغم فی اب مدغم کون سا حرف ہے جو ساکن حرف ہے اور مدغم فی کون سا حرف ہے جو متحرک حرف ہے جس میں داخل کیا جا رہا ہے تو مدغم کو مدغم فی میں داخل کرنا یعنی ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کرنا یہ ادغام کی تعریف ہے ادغام کا معنی تھا داخل کرنا اور ادغام کی تعریف کیا ہے ساکن حرف کو یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ملانا داخل کرنا تو پیارے محترم اسرائی بھائیو یہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یار ملون میں سے حروف یر ملون کتنے ہیں چھ ہیں کون کون سے ہیں یا میم لام وام نون یہ چھ حروف ہیں یہ مدنی قاعدے میں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں یہ چھ حروف ذہن نشین کر لیں جیسے ہم نے حروف حلقی اور حروف اخفا یاد کیے اسی طرح جو ہے ادغام کے حروف عروف یار ملون آسان ہے یا را میم لام واؤ نون اور ان کا مجموعہ بنا یر ملون یر ملون یا را ملون میم لام واؤ نون یر ملون تو یہ یر ملون یعنی چھ حروف یہ یاد کر لیجئے اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چھ حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام کریں گے یعنی داخل کریں گے ملائیں گے ایک پہلے ساکن حرف کو متحرک حرف میں ملائیں گے یہ قاعدہ ذہن نشین کیجیے گا اور اس میں غنہ کریں گے لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حروف یر ملون جو چھ ہیں ان چھ حروف میں سے چار حروف میں تو غنہ ہوگا چار حروف میں غنہ ہوگا یا میم واؤ نون ان میں غنہ ہوگا باقی رہے دو حروف لام اور را لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا جیسے مر ربک اصل میں تھا من ربک من ربک اب نون ساکن کے بعد چونکہ راہ آ گیا اب نون کو را میں ملانا ہے میر ربک اب اس کو میو ربک غنہ نہیں کریں گے اور نون کی صفت غنہ جو خوبی غنہ ہے یہ ظاہر نہیں ہوگی میر ربک جیسے اشہد اللہ اب اصل میں ان لا ان لا تو بعض لوگ جو ہے اس کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا بے احتیاطی سے وہ پڑھ دیتے ہیں ان لا تو نون کو لام میں داخل کر دینا یہاں غنہ ظاہر نہیں ہوگا اللہ اللہ مر ربک من ربک یا میر ربک نہیں پڑھیں گے بلکہ میر ربک میم کو را سے ڈائریکٹ ملائیں گے اور نون اس میں داخل ہو گیا نون اس میں داخل ہو گیا اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا باقی چار جو حروف ہیں یا واؤ میم نون ان میں غنہ کریں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد یا و مین نون ان چار حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار اس غنے کی بھی ہے مگر لام اور را میں غنہ نہیں کریں گے غنہ نہیں کریں گے اب یر ملون میں سے چار حروف نکال لیتے ہیں اس کا مجموعہ یو من یو من یا واؤ میم نون یو من اب یو من یہ جو چار حروف ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چار میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے یو من یار ملون میں سے چار نکالے جس کا مجموعہ بنا یو من یہ آسانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے یو من یا وا میم نون یہ چار عروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں غنہ کریں گے نون کو داخل کریں گے ان چار حروف میں سے جو حرف آئے گا اس میں داخل کریں گے لیکن یہ جب جبھی لگے گا جب نون ساکن ہوگا نون ساکن کے بعد ان چار حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں نون کو ان حروف میں داخل کر کے غنہ کریں گے مگر لام اور را یار ملون میں سے یو من چار حروف نکالے باقی لام را بچے اور لام را میں غنہ نہیں ہوگا ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ ادغام کریں گے ادغام ہوگا ادغام ہوگا مگر بلا غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ حروف دہرا لیجئے یا را میم لام واو نون یر ملون یار ملون یار ملون یہ چھ عروف ہیں ادغام کے اب ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے یہ تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا دو قاعدے اظہار اور اقفا ہم نے سیکھا اور آج ہم اس نون ساکن اور تنوین کے تیسرے قاعدے کی ہم مشق کریں گے لہذا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا یار ملون میں سے چار حروف یو من یا واو میم نون اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غننے کے ساتھ پڑھیں گے ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے اور لام را اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو ادغام کریں گے مگر بلا غنہ غنہ نہیں کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ہم مشق کرتے ہیں اس کی پہچان تو ہم نے کر ہی لی اب یہ کہ انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے تمام اسرائی بھائی مدنی قاعدے کا سبق نمبر چودہ نکال لیجئے اور ایک بات ذہن میں رکھیے چونکہ ہم اس کو رواں میں اس کی ہم مشق کر رہے ہیں لیکن اگر اس کی ہجے کی جائے ہجے اگر اس کی کریں گے تو اس کا طریقہ کار بھی مدنی قاعدے کے اس سبق نمبر چودہ کی ہدایت میں لکھا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے یعنی اگر ہم ادغام کی ہجے کریں گے جیسے میں یا تو اس کی ہجے یوں کریں گے کہ میم نون یا زبر مئی میم نون یا زبر مئی یا زبر یا مئی قوف واو پیش او مئی یا او لام پیش لو مئی یا لو یہ طریقہ ہے ہج جب بھی کریں گے ادغام کی تو اس طرح کریں گے کہ میم نون یا زبر میم نون یا زبر میں اس طریقے سے کریں گے اب انشاءاللہ شاء میں ہم اس کی مشق کرتے ہیں لہذا کامل توجہ کے ساتھ خوب توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیے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 يقول من يقول اب یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا یا حروف یار ملون میں سے لہذا یہاں پر ادغام کریں گے نون کو یا میں داخل کریں گے مگر غنے کے ساتھ میں یا اب اس کو من یقول نہیں پڑھیں گے بلکہ یقول اب میو میں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد و ہے حروف یار ملون میں سے ہے یار ملون یار میم لام و نون تو و آ گیا اور قاعدہ ادغام کا لگے گا یہاں ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے ادغام کریں گے میو ورقل جن نون مشدد ہیں لہذا نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوتا ہے میو ورقل رقیل میو ورقل جن می می یومن نہیں بلکہ می یومن ناک کی طرف آواز کو لوٹائیں گے می یومن یاؤ مین میو والی میولی اس سطر نمبر ایک کی دوبارہ دوہرائی کر لیتے میو جنتی اب نون پر زبر ہے تو آواز اور منہ کھول کر مگر کھینچیں گے نہیں جنتی تا کے نیچے زیر ہے آواز کو گرا دیں گے اور معروف طریقے سے پڑھیں گے مگر کھینچیں گے نہیں میو ورقل جنتی میو ولی سطر نمبر دو مم مشہدن اب نون جو ہے وہ میم میں داخل ہو گیا ملا دیا نون کو میم میں ملا دیا اب اس کو میم پڑھیں گے میم دن میم مشہدین یہ جو غنہ ہے یا میم مشدد بھی ہے مگر ادغام کا بھی غنہ ہے اور ایسا نہیں کہ ادغام کا غنہ بھی ہو رہا ہے اور میم مشدد کا بھی غنہ ہو رہا ہے لہذا اب ادغام کے جو غنہ ہے اس کی مقدار بھی ایک الف اور میم مشدد کے غنے کی مقدار بھی ایک الف تو یہاں دو الف کی مقدار میں غنہ نہیں کریں گے غنہ ایک ہی کہلائے گا اور اس کی مقدار ایک الف ہی ہوگی میم مشہد میملی مس لی مس ہے سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے مس لی نہیں پڑھیں گے مس لی مس لی نہیں پڑھیں گے مس لی تو یا نون ساکن کے بعد دوسری نون ہے اور دوسری نون جو ہے یا رمالون اور اسے یارملون میں سے لہٰذا یہاں پہ غنہ کریں گے اور اس کے ساتھ من سواد کو پر پڑیں گے سواد حرف مستعلیہ میں سے ہے اور سواد میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی سختی سے ادا کریں گے من من من من یہاں دو قاعدے ہیں پہلا قاعدہ کیا ہے کون بتائیں گے جی آپ بتائیے ماشاء اللہ ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یار ملون میں سے نون آ گئی اور آگے نتو یہاں کون سا قاعدہ ہے آپ بتائیے یہاں قلقلا ہوگا ماشاء اللہ تو قلقلا کا معنی جمبش لوڑتی ہوئی آواز کو تو یہ قواعد ذہن میں رکھنے ہیں جو ہم نے قواعد جو پڑھے ہیں سابقہ اور جو پڑھ رہے ہیں یہ قواعد ذہن میں رکھیں گے اور ان کی پہچان کریں گے تو انشاءاللہ تلاوت کے دوران ان پر عمل کرنا آسان ہوگا من نطفتن من نطفتن سطر نمبر تین من ربك من ربك را کو اس میں مشابت تکرار ہوگی اس میں میر و کے لام کی طرف آواز نہ پلٹے میر اب بھی اب یہ جو غنہ یہ جو ادغام ہے نون ساکن کے بعد را ہے را حروف ہے یار میں سے لہذا یہاں ادغام تو ہوگا مگر بلا غنہ ہوگا یہاں غنہ نہیں کریں گے میر ربک میر کا میر ربہم میر ربہم یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا غنے کے ساتھ نہیں ہوگا میر ملدن ہو اب نون کو لام میں ہم نے داخل کر دیا نون کو لام سے ملا دیا اب یہاں غنہ نہیں کریں گے مل دن کو من ل یا من ل نہیں پڑھیں گے بلکہ مل دن ہوں مل دن ہوں یا کل اب یہ جتنے بھی حروف پیارے اور میٹھے سر بھائیوں اور میرے بدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی حروف یہ جو کلمے آ رہے ہیں جو الفاظ ہم یہ دہرائی کر رہے ہیں یہ سب قرآن پاک کے ہیں اب جیسے لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ اب یق اللہ یہاں یہ کلمہ آ گیا اور سورہ اخلاص میں یق اللہ اسی طرح جتنے بھی یہ جو قواعد پہچان کے لیے یہاں لکھے گئے اور کلمے لکھے گئے یہ سب قرآن پاک میں یہ قرآن پاک میں بار بار قواعد آئیں گے لہذا ہم ان کی پہچان کرتے جائیں اور ان کی مشق ایسے کریں کہ جب تلاوت کرنے لگے تو ہر قاعدے کی پہچان ہو چکی ہو اور اس کا عمل کرنے کا طریقہ بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ یہاں یہ قاعدہ لگ رہا ہے اور اس کو اس قاعدے کو ادا کس طرح کرنا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے یق اللہ اب نون لام سے مل گیا نون ساکن کے بعد لام ہے لہٰذا یہاں ادغام کریں گے مگر بلا غنہ ہننے کے ساتھ نہیں کریں گے یق الہ اسی سطر نمبر تین کو دوبارہ دوہرا لیجیے میر اب مل لدن مک اللہ سطر نمبر چار کتاب اب پہلے جو ہم نے پڑھے وہ نون ساکن کے پڑھے نون ساکن کے بعد حروف یار ملون آ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حروف یار ملون کا قاعدہ ان کالمات میں دیا گیا اب جو ہے تنوین کے بعد کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یار ملون آ رہی اور اس کی ہم نے پہچان کرنی ہے لہذا با پر دو زبر کی تنوین ہے با پر دو زبر کی تنوین ہے آگے یا حروف یارملون میں سے لہذا یہاں ادغام کریں گے مگر غنے کے ساتھ ایک الف کی مقدار میں گننا کریں گے کتاب کتاب رجل يسعى سین پر کیا ہے جزم سکون ہے لہذا اس کی آواز ہلے گی نہیں کلکلا پیدا نہ ہو یس آ نہیں پڑے یس یس آ ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ یس آ لوئیں یس آ جی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اس اس اس سبق نمبر ہم نے گیارہ میں پڑھا تو یہاں سکون کامل ادا کریں گے اوجو لوئیں یس آ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے راجو لوئ ہوں ہاں پر پیش ہے ہونٹوں کو گول کریں گے مگر ہاں کا پیش جو ہے جب ادا کریں گے ہونٹوں کو گول کر کے معروف طریقے سے پڑھیں گے مگر پیش کو دراز نہیں کریں گے کھینچیں گے نہیں ہوں زال لال کو نرمی کے ساتھ پڑیں گے وکرو را پر کھڑا سا ہے را کو پور بڑھیں گے وکرو اور ہداؤں دال پر دو صبر کی تنوین آگے وہ حرف یارمل میں سے لہذا ادغام کریں گے اور ادغام مع انا یعنی غنے کے ساتھ کریں گے ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوگا ہدوں رک ترى وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجو ہوئی یا ہا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے آگے یا ہے یا حروف یار ملون میں سے لہذا ادغام کریں گے اور ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے آگے یو ما یو پہ کون سا قاعدہ ہے لین لہذا اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑیں گے وجو ہوئی یو مجو یو سطر نمبر چار کی دوبارہ دہرائی کر دیں کتاب رجل يسعى هدى وذكرى هدى وذكرى وجوه يومئذ پیارے محترم اسرائیم آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر چودہ کی ان چار سطروں کی ہم نے مشق کی مزید انشاءاللہ شاء اللہ کل اس کی مشق کریں گے اور اقلاب کا قاعدہ بھی کل انشاءاللہ آئے گا پیارے محترم اسرائیم بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اب انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پاک کے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

لهب وتب ابی لہبیوں یہاں کون سا قاعدہ ہے ادغام کا قاعدہ اب یہ قاعدہ یہاں پہ جو آج ہم نے مشق کی کہ با کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد وہ حروف یرملون میں سے لہذا ادغام کریں گے اور ایک الف کی مقدار میں یہاں غنہ کریں گے و تب یہاں با مشدد ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے مشدد حرف جب بھی کلمے کے آخر میں ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو خوب قلقلہ ظاہر ہوگا تب ابین میں أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب وما کسب ہم نے وقت کی صورت میں با کو ساکن کیا تو حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوگا حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ قوف با جیم دال یہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوگا قلقلہ کا معنی ہے جمبش آواز لوٹتی ہوئی آئے گی قلقلہ اس کا معنی کیا ہے جمبش آواز لوٹتی ہوئی آئے گی جیسے کسب کسب اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ کسب اب یہاں با ساکن ہے کسب بالکل ایزی قلقلہ اور پیچھے جو آیات میں وطب پڑھا تو اس با پر تشدید ہے اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا وطب اور کسب فرق ہے نا اب و تب اس میں خوب قلقلہ ظاہر ہوا اس لیے کہ یہ با حروف قلقلا میں سے اور یہ مشدد ہے تبت یدا ابی تب

سيصلى نارا ذات لهب سین کو باریک پڑھیں گے مگر سیٹی کی آواز میں آگے سواد حروف مستعلیہ میں سے پر کریں گے مگر سیٹی کی آواز میں سیوس لام پر کھڑا صبر ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے نارن ذات یہاں تن تنوین ہے را کے اوپر دو زبر کی اور آگے حروف اقفا میں سے رال حروف اقفا میں سے لہذا نارن ذات لہب یہاں پر نارن پر غنہ کریں گے یعنی آواز ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور اقفا کا غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار میں ذات لہب باغ و ساکن کر دیا لہذا یہاں قلقلہ ہوگا سیوس لہب وامرأته حمالة الحطب حمام میم مشدد ہے نون میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب حبل مسد ہیب لم لام پر دو پیش کی تنوین ہے آگے میم حروف یارملون میں سے ہے لہذا یہاں ادغام کا غنہ ہوگا اور میم یا نون ساکن کے بعد میم حروف یارملون میں سے لہذا یہاں پر بھی ادغام ہوگا فی جی دہا حبل من مسد فی جی دہا حبل من مسد صدق الله العظيم صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد